ن رہو کر بویا نہ رہوں میرا اسلام رہے گا میرا پیغام رہے گا میں رہوں یا نہ رہوں آئے فوجی میرا اسلام رہے گا قرآن رہے گا میرا پیغام رہے گا میں رہوں یا نہ رہوں میرا اسلام رہے گا جب زور تک حسین بہتر کو رو چکے اکبر کو رو چکے علی اصغر کو رو چکے ایک دو پہر میں با وفا لشکر کو رو چکے پھر فوج بد نصر سے مخاطب ہوئے امام حجت تمام کرتا ہوں سن لو میرا پیام میں رہوں یا یا نہ نہ رہوں رہوں رہوں میں اس فرماتے تھے حسین کے میں بے قصور ہوں روشن ہے تم پہ چشم پیمبر کا نور ہوں فاقوں سے میں نڈھال ہوں زخموں سے چور ہوں زخموں پہ زخم پیاس کی شدت میں کھاؤں گا لیکن میں نانا چاند سے وعدہ نبھاؤں گا میں رہوں یا نہ رہوں میں رہوں رہوں یا نہ میرا دریا کو تم نے چھین لیا میں نے کچھ کہا پانی دکھا دکھا کے پیا میں نے کچھ کہا داغ برے جواں کا دیا میں نے کچھ کہا حق پر ہوں میرے حق میں سنا بول رہی ہے سن لو وہ ادا میری زباں بول رہی ہے میں رہوں یا نہ رہوں لا الہ کی بقا اور کچھ نہیں وعدہ ہو زیر تیغ وفا اور کچھ نہیں اس کے سوا لبوں پہ دعا اور کچھ نہیں راضی ہوں مجھ سے میرا خدا چاہتا ہوں میں میں ہوں حسین سب کا بھلا چاہتا ہوں میں میں رہوں یا نہ رہوں میں رہوں یا نہ رہوں میرا اسلام رہے میرا پیر نہیں ہے جنگ ہمارا خدا گوا خد بھیج کے ہے تم نے بلایا خدا گوا بے جرم تم نے مجھ کو ستایا خدا گوا خنجر تلے بلند میں تکبیر کروں گا اپنے لہو سے پہ تحریر کروں گا میں رہوں یا نہ رہوں میں اور کروں یزید کی بیعت نہیں نہیں بدلوں اجل کے ڈر سے شریعت نہیں نہیں جینے کے بدلے چھوڑو شہادت نہیں نہیں تم کون ہو نقاب رخوں سے ہٹاؤں گا میں کون ہوں یہ لوگ سنا پر بتاؤں گا میں رہوں یا نہ رہوں در خیام پہ زینب کو دی صدا آ اے میری غریب بہن نا قریب آ لے آخری سلام حسین غریب کا مقصد ہے میرا کیا یہ سبق کو یاد ہے میری شریک کار مجھے اعتماد ہے میں رہوں یا نہ رہوں میں رہوں یا نہ رہوں میرا زینب تڑپ کے بولی کے بھیا سمجھ گئی بھیا تیرے اشارے تو بہنا سمجھ گئی میں کیا تیری غریب سکینہ سمجھ گئی خطبوں سے میں ہلاؤں گی قصر یزید کو مرنے نہ دوں گی اب میں کسی بھی شہید کو میں رہوں یا نہ رہوں ظلم کڑکتی ہیں بجلیاں گرے حسین اٹھی آندیاں ناگاہ سر حسین کا آیا سر سنا قرآن سنا کے سید مظلوم نے کہا لو نانا جان وعدہ وفا میں نے کر دیا میں رہوں رہوں یا نہ میں رہوں یا نہ رہوں اے سرور و ریحان یہ لمحہ عجیب ہے نیزے پہ لب کشا یہ حسین غریب ہے زینب تمہاری شام غریب قریب ہے سب کچھ تیرے حوالے ہے اب تم سنبھالنا اپنا خیال رکھنا سکینہ کو پالنا